کر کے آیا تھا اب دیکھیں گے دنیا میں تو وعدہ پورا کرے گا یا نہیں دنیا میں اپنا رب حاجت روا مشکل کو تھا صرف اللہ کو سمجھے گا آگے اچھا ماجا کے اندر لفظ موجود ہے اللہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے وہ آیت تمہیں یاد نہ رہی قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل ربهم یرزقون شہید کو بھی رزق ملتا ہے نبیوں کو بھی رزق ملتا ہے دو حدیثیں ہو گئی اب تیسری حدیث پہ سنتے جانا سرکار نے خود فرمایا حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء احجا ان فی قبور ہم یسلونا اللہ کے سارے نبی زندہ ہوتے ہیں اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں یہ اللہ کے لال محبوب نے فرمایا میں کہتا ہوں سلاح و رب کا لا یؤمنون حتی یحکمو کا فیما شجر بینہم محبوبہ تیرے رب کی قسم محبوبہ تیرے رب کی قسم جو تیرا فیصلہ نہ مانے بے ایمان ایماندار ہو سکتا نہیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احجان قبور احم جو سلون اللہ کے سارے نبی زندہ ہوتے ہیں اپنی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں میں شریف کی رات صرف نبی کریم کی بات نہیں کرتا ماراج کی رات نبی کریم علیہ السلام گزرے سرکار نے فرمایا تو قبر موسا میں موسا کی قبر سے گزرا فائدہ ہوگا جو سلی فی قبر ہی اللہ کے نبی موسا علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے ارے میں بتاتا جاؤں یہ نہ کہنا رو نماز پڑھ گئی تھی دل دل کسی آہ احمر نماز کہاں پڑھ رہے تھے سرخ رنگ کے ٹبے قریب جو یا علیہ السلام کی قبر تھی وہاں نماز پڑھ رہے تھے ارے اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں مانو نہ مانو جس کا کلمہ پڑا ہو اس کی بات تو ماننی چاہیے یا کلمہ چھوڑ دینا چاہیے میں نے کہا تھا من میں شتم بنتا اس کا جواب کون دے گا اس کا جواب بھی نہیں آیا اس کا جواب نہیں آیا میں نے حدیثیں پڑھی اس کا جواب نہیں آیا میں نے کہا تھا اموات قتل تو جسم ہوتا ہے اس کا جواب نہیں آیا میں نے کہا تھا سرکار نے خود حدیث پڑھی ہے سرکار خود فرماتی میں نے کہا تھا سرکار نے خود حدیث پڑھی ہے سرکار خود فرماتے ہیں سانپ ڈستے ہیں جسم تو مولوی صاحب کا جواب کون دے گا اس کا جواب کون دے گا مولوی صاحب اور سنتے جائیے یہ حدیث کس نے بیان کی حضرت انس نے اور حضرت انس سے کس نے سنی حضرت ثابت گنانی نے حضرت ثابت گنانی اللہ کی بار کا ہمیں دعا کیا کرتے تھے رب العالمین اگر تیرے ندیوں کے بغیر کوئی اور قبر میں نماز پڑھتا ہونا تو اللہ مجھے بھی قبر کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق دینا وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے دعا مانگا کرتے تھے پھر ان کو قبر میں نماز پڑھتے بھی دیکھا گیا اٹھائے ہندیا لیا اٹھا کر دیکھو جن دو سے پڑھ رہا ہوں صفح تین سو انیس سے پڑھ رہا ہوں میرے دوستو اللہ کے نبی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن سن لو شاید آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے یہ اللہ کے نبیوں پر قبروں میں عبادت فرض نہیں ہوتی یہ فرض نہیں ہوتی عبادت قبر کے اندر وہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر بھی سرکار خود ارشاد فرماتے تھے جو پور ہے نہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو قبر کے اندر بھی سرکار نماز پڑھتے ہیں اب میں پوچھتا ہوں آپ سے مولوی صاحب جو آدمی یہ کہے کہ سرکار قبر میں نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے آپ کا کیا عقیدہ ہے آپ کے مولوی شبیر عثمانی لکھتے ہیں ان صلی اللہ علیہ وسلم کما تکرر یہ بات ثابت ہو چکی کہ نبی کریم علیہ السلام زندہ ہے قبریں ہی سرکار اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں بے اذان و اقامت اذان بھی ہوتی ہے اقامت بھی ہوتی ہے سر مسلم کی جلد سے پڑھ رہے مسلم کی شرح سے پڑھ رہا ہوں فت الملحم سے پڑھ رہا ہوں جن تین سے پڑھ رہا ہوں سفید آٹھ سو انیس سے پڑھ رہا ہوں آپ کے دیوبند کے شاخ الحدیث مولوی انور شاہ صاحب کشمیری لکھتے ہیں ان میں کثیر من تب سن قبول ارے قبروں میں کئی باتیں ثابت ہیں کون کون سی شادی کہتے ہیں کل اذان ہے اذان بھی قبر میں ہوتی ہے بل اقامت ہے اقامت بھی ہوتی ہے دارمی انور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا محبت سے دارمی نے حدیث بیان کر ثابت کر دیا کہ قبر میں اذان بھی ہے قبر میں اکامت بھی ہے القرآن قرآن امدتی امام تر کا نزدیک قرآن بھی قبر میں پڑھا جاتا ہے بل حاجی امدن بخاری امام بخاری کے نزدیک حاج بھی ہے اور قبریں اتنی کھلی ہو جاتی ہے اور مانوی صاحب اب دانت نکالنے سے بات نہیں بنے گی ایک آیت پڑھ دے نبی قبر میں مردہ ایک حدیث پر دے نبی کا جسم قبر میں مردہ نبی قبر میں نمازیں نہیں بتاؤ پتا علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں نبی کریم میں نواز کی رات دیکھا تھا مولوی صاحب جاؤ میں سے مناظرہ کرنے کے لیے کنگل میں نہیں پھر رہا ہے ادھر ادھر دانت نکال کے مسکرا کے دانت نہیں بنے گی دانت تو بنتی ہے جہاں اللہ کا قرآن بولتا ہے جہاں مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے جہاں صحابہ تصویر کرنے والے ہو اور جہاں بابے تصویر کرنے والے ہو وہ نہیں مان جاؤ اور سنو سنو تین حدیثیں میں نے پیش کی ہیں سنتے جاؤ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہرارا راوی ہے حضرت ابو ہرارا راوی ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ علیہ السلام نازل ہوں گے تشریف لائیں گے آپ تشریف لا کر سلیف کو توڑ دیں گے کھنجیر کو قبل کر دیں گے دھلیا کو معاف کر دیں گے مال پیش کیا جائے گا کوئی مال قبول نہیں کرے گا فرماتے مال کام آنا تبری اگر اللہ کے نبی علیہ السلام میری قبر پر آ جائے کریمہ مولوی سعید صاحب نے پڑھی ہے ابن ماجہ کی روایت جنہیں میں کہوں گا اس کی سند کا اختصار ثابت کرو جو ثابت بنانی کی روایت جو اگرچہ مرفوع نہیں نہ موقوف ہے اس کی سند میں جو سبزی ہے اس کی سطح ثابت کرو اور اسی طرح یہ جو انہوں نے ایک اور روایت پڑھی ان اللہ حرم علی الارض الانبیاء یہ مولوی صاحب ذرا حدیث کو سمجھنے کی ضرورت پیدا کریں یہ آپ کی دلیل نہیں ہماری دلیل ہے حدیث میں لفظ آتا ہے اجساد کہ قبر کے اندر کیا ہے اجساد نبی کے چس سے نبی کے چسد اجسام اجساد الانبیاء انبیاء کے اجسام جو ہیں ان کو اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے یہاں جسم محفوظ ہے یہاں جسم محفوظ ہے اب ذرا بات سمجھو میں زندہ ہوں میرا جسم مٹی کھاتی کوئی نہیں آپ کے جسم کو مٹی کھاتی مردہ ہو تو اس کے جسم کو مٹی کھاتی ہے لیکن نبیوں کے جسم کو مٹی تو یہ نبیوں کی خصوصیت ہے یہ نبیوں کی خصوصیت تب بن سکتی ہے کہ پیغمبر کا جسم بھی میت ہو دوسرے لوگوں کا جسم بھی میت ہو اور دوسروں کو مٹی کھا جائے پر پیغمبر کے وجود کو مٹی نہ کھا سکے نہیں حدیث پڑھایا آپ کو اور سابا آگے لفظ ہے کہ صحابہ آگے کہتے ہیں کیسا تو رض و سلا سنا ہماری ہمارا درود کیسے آپ پر پیش ہوگا یہ مولوی صاحب آپ پر ہمارا درود کیسے پیش ہوگا یہ آپ کی تردید کر رہا ہے یہ لفظ آپ کی تردید کر رہا ہے اگر آپ یہاں نبی پاک موجود ہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پیش کرنے کا کیا مطلب یہ تو آپ کے عقیدے عیدے کاٹ رہی ہے اور اس اس آیت سے انہوں نے پھر دلیل پکڑی اور آگے کہنے لگے کہ یہ جی زندگی میری بات ہے اور موت کے بعد بھی کوئی جائے تو آپ استغفار کرتے ہیں اگر یہی بات ہے تو اسی طرح پرانے پاک کی دوسری آیت ہے نبی اذا جا اکل مو میرا یہ آئے تو اس کو اگر ہمارے گزی نہ ہوتا تو آ کر وہاں پوچھتی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جانے کی ضرورت اور اسی طرح حضرت فاطمہ اور باقی ازواج متحرات ان کی بات بخاری شریف میں موجود ہے وہ آ کے کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے جام نوش کرنے کے بعد کی بات ہے آ کر انہوں نے اپنی وراثت کا مطالبہ کیا وراثت کا اور بکر صدیق نے آگے سے کہا کہ پیغمبر کریم کا ارشاد ہے لا نور لا نو معاشر الانبیاء لا نور ما ترکنا صدقہ جو ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے ہمارا کوئی وارث اگر ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ ہوتا کہ پیغمبر کریم زندہ ہے تو وہ تو آگے سے کہتے کہ اے فاطمہ اے ازواج متحرات وراثت کا مطالبہ کیوں کرتی ہو پیغمبر تو زندہ ہے اور زندے کی وراثت ہے لیکن وہ کیا کہتی ہیں وہ آگے سے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہے تو بے شک میت لیکن پیغمبر کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور حضرت فاطمہ اور باقی ازواج متحرات تمام مومنوں کی مائیں انہوں نے جا کر اپنی وراثت کا مطالبہ اگر پیغمبر کریم کو وہ زندہ سمجھتی ہوتی تو جا کے وراثت کا مطالبہ کرتی اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب موت کا حادثہ پیش آتا ہے حضرت عمر فاروق نے کہا جو کہے گا ان محمدن کلمات پیغمبر کریم پہ موت آ چکی ہے میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا اتنے میں ان کا پر آتے ہیں اور آ کر آپ نے آیت پڑی اور ماں محمد رسول اور اسی طرح ان کا میت ان گا پیغمبر آپ بھی میت ایک وقت آئے گا آپ بھی میت ہوں گے ان میتوں جو کا کرے وہ بھی کیا ہو جائیں گے میت یہ آیت پڑی پیغمبر کریم کے مبارک پریشانی پہ آپ نے بوسا دیا وہ صدیق اور تمام صحابہ کا پھر اجماع ہو گیا کہ پیغمبر کریم کا مبارک وجود کیا ہے میت پیغمبر کا مبارک وجود کیا ہے میت سمجھ کر پھر صحابہ نے دفن کیا دفن کرنے کے بعد میں مولوی صاحب کو کہوں گا صرف ایک صحابی صرف ایک صحابی بتا دو جس نے اس کے بعد یہ کہا ہو کہ اتنے دن کے بعد پیغمبر کریم کی روح واپس آ گئی اور پیغمبر کریم قبر میں زندہ ایک صحابی صرف ایک اگر صحابی سے آپ بتا دیں میں ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا لیکن آپ نہیں پیش کر سکتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جب آپ پر موت تاری ہوئی حضرت عائشہ نے کیا کہا میں سمجھی اب پیغمبر ہمارے پڑوس میں رہنا حالانکہ حضرت عائشہ کے حجرا میں آپ کی مبارک قبر ہے پر حضرت عائشہ کے کہتی ہمارے جوار پڑوس میں پیغمبر رہنا تو پھر کہاں چلے گئے جنت الفردوس میں اور آپ کے آخری لفظ کیا تھے اللہ اللہ مجھے رفیق اللہ اللہ ان کی اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں زندہ آپ کا مبارک جسم یہاں محفوظ تمہارے پاک کی آئے تھے تمام کے تمام پیغمبروں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے اور تمام پیغمبروں سے وعدہ لے کے اللہ نے کہا ل تم نبی تمام کے بعد تم جا تم رسول تم تمام کے بعد آئے گا میرا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ اس پر ایمان موجود ہوتے پیغمبر کریم کے ہاتھ پر گیا تھا اور پیغمبر کریم کا اپنا ارشاد یہ تو کہہ رہا تھا قبر میں موسا علیہ السلام نے معاف کر رہے تھے لہذا قبر میں زندہ بیت المقدس ہے تو نبیا نے معاف ہے کہ نہیں کو نبی بیت المقدس ہے سارے نبی زندہ جو رواج پڑی تو اس کا مطلب کیا ہوگا بیت المقدس میں ہے زندہ بیت المقدس میں کیا عقیدہ آئندہ بناؤ گے کہ قبروں کو چھوڑ کر سارے نبی بیت المقدس میں زندہ ہوں تو یہ عقیدہ ہوگا ہندوستان ہے سلاد و سلام کے متعلق نبی پاک نے بتایا مولوی صاحب آپ میں ہمت نہیں حدیث کو سمجھنے کی اگر سارے پیغمبر قبر میں زندہ ہو کر نماز پڑھتے آپ نے بتایا ہوتا تو حضرت موسا نے سلام کے لیے الگ بتانے کی ضرورت تھی نہیں حضرت موسا کے متعلق کیا بتایا اللہ کا پیغمبر بتانا چاہتا ہے قبر میں پیغمبر زندہ ہو کے نمازیں نہیں پڑھتے ایک پیغمبر موجود مجھ پہ اظہار کیا گیا ہے وہ نماز پڑھ رہا یہ موجودہ ہے وہی اللہ کی قدرت ہے اللہ کی قدرت کا ملک نراج نماز کرو کے کے بعد کسی کی کو جگہ ہے یا نہیں تو تو تو میں میں نے بہت اس کا جواب ایک آدمی اپنا چہرہ پڑا ہوا تھا اس نے گھر میں ہے حضرت ابو جی شاہد کو انہوں نے سڑک کھا کے کہا سب سے پہلے ہزار کا ممکن کام تھا کون ممکن تھا ہزار کا جبان کا رام کا ہوں موجود ہے سب سے پہلے ہزار کے موجودہ ممکن ہزار تم تم یوسف یوسف تھا تو کے کے کے کے ہم نے کو محمد رسول اللہ اللہ اللہ ہے ہے ہے نبی نبی نبی صاحب ہیں ہیں ہیں جاؤ جاؤ آ سارے زندہ پھر دور اپنی اپنی میں میں نمازیں پڑھتے مرد پیدا ہوا شکر فرماتے وہ وہ وہ کی ملا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور کہاں تھی اس ان کثیر ہمارے مستقصل میں نے کہا تھا میں جہاں آپ کے پاس آیا ہوں آج میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے آج میں نے آپ کو کھٹکا پہ دیا ہے ملتا ہے آپ کی ہے لیکن وہ مسلم مسلم

جواب دوں گا مجھے جواب دیتے ہیں سرکار نے دیتا میں جواب دیتا ہوں بڑی ہے ہم سرکار جو ہے تو زندہ نہیں ہے تو فلم کا جواب دیکھنے کی اللہ کا سارے نبی زندہ ہے اپنے بھی پڑتے ہیں میں نے پوچھا تھا کے کون ہوئے آپ نے سفائی لگایا میں نے پوچھا تھا خان کون ہوئے آپ نے نے لگایا میں پوچھا تھا آپ نے اپنے تین خان کون ہوئے آپ نے لگایا مولین محمود حسن صاحب کون ہوئے آپ نے ستائی لگایا میں نے کہا تھا اپنے ستارے کے لیے مانیہ میں لانا چاہیے اگر مان مان لیتے ہو ہو یا سب نہ ہے ہے اور سرکار نے تھا بھی اس کا جسم زندہ ہو ارے اور مومن کا جسم تو زندہ ہو ہو ارے کا جسم تو زندہ اللہ کا

نحمده ونصلي على رسوله الكريم بزرگ ہو دوست ہو عزیز ہو مولوی صاحب مجھ پہ تنقید کر رہے تھے اور حال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کیسی تکلیف لگی ہوئی ہے تھی جانتے ہو کہ لگتی ہوتی ہے میں نے اب تک ان کے سامنے جو آیات پڑی تھیں اور انہوں نے ابھی تک جواب نہیں اللہ میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا آیت ہے اپنا مت واہ واحد نتین اس کا جواب کئی بات تو موتا میں نے کہا رب تو یہ مناظ گزارے کا سیگا ہے ماضی کا سیگا نہیں اس کا جواب مولی سعید اللہ موتا کا جواب لا لمن یقتل پانچ لا تحسبن بند قتلوا کوتی روپی سب پانچ کی ندخل الجنات چھ تباہ الملائکہ سات لا آٹھ احد اللہ اللہ نو میت میتون دس گیارہ یمیت یمیتنی بارہ یہ آیات کریمہ ان کا جواب اور سرے اور باقی آیات کا جواب نہیں آیا اسی طرح میں نے جو احادیث پیش کی تھی نبی پاک نے فرمایا کہ یہ عمر ہے یہ ابو بکر ہے ہم اسی طرح زندہ ہوں گے ہاقدا نبس اور دوسرے نمبر پہ نسمت المومن تیسرے نمبر پہ نبی پاک نے خود فرمایا کہ جنت ال نبی پاک نے خود فرمایا کہ ایک مقام میں نے دیکھا ہے اور اس حدیث کے ذریعے سے آپ نے واضح کر دیا نبی پاک نے بتا دیا کہ موت کا جام نوش کر کے ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے میں وہاں پہ زندہ یہ چار اور جنت الفردوس پانچ انتہا رہنا چھ لائیو جاویرانہ رفیق اعلیٰ والی حضرت فاطمہ نے جو وراثت کا مطالبہ کیا وہ ازواج متحرات نے جو وراثت کا مطالبہ کیا وہ ان تمام احادیث کا مولوی سعید صاحب جواب میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ زندوں کا جہان مردوں کا جو قبر میں ہے تو وہ قبر کے اندر زندہ نہیں اور قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی کہ جو مردہ ہے وہ کلام کر سکتا نماز پڑھ ہاں، ان تمام دلائل کا جواب ابھی تک مولی سعید صاحب نہیں دے سکا اور کچھ بھی ہو جائے ان کے اندر یہ ہمت نہیں کہ یہ جواب دے سکیں اور یہ آپ کہتے ہیں جی وہاں جو نبی پاک اور باقی انبیاء وہ نمازیں پڑھتے ہیں وہ فرض نہیں ہوتی مولوی صاحب وہ آیت پڑھی ہے جس آیت میں ہو کہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں پر نمازیں فرض اور کہتے ہیں وہاں اذان بھی ہوتی ہے اور اقامت بھی ہوتی ہے مولوی صاحب آئندہ کے لیے آپ مہربانی کریں یہاں سے چل بسے وہاں جا کے دیں نمے مطلب نمی دلیلیں نئی دلیلیں سنیے ذرا نئی دلیلیں قبر کے اندر اذان ہوتی ہے قبر کے اندر اقامت ہوتی ہے قبر کے اندر زندہ ہے حالانکہ قرآن پاک کی آیت ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں قیامت کے دن مردوں کو قیامت کے دن کن کو مردہ کہاں ہے خدا کہتا ہے وہ مردہ مولی صحیح صاحب کیا کہتے ہیں میں نے بتایا تمام پیغمبروں سے اللہ نے فائدہ لیا کہ تم تمام نے میرے آخری پیغمبر پر ایمان لانا اگر وہ پیغمبر زندہ ہوتے تو آ کر ایمان لاتے یا نہ لیکن وہ آئے نہیں سلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبر